اللہ مالک الملک جو بادشاہی کا مالک ہے تو وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے دراصل یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ انہی میں رہے گا دوسری قومیں اس کا حق نہیں رکھتی مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان کے حسد کی انتہا نہ رہی تو اللہ رب العزت نے فرما دیا آپ کہہ دیجئے کہ یہ نبوت یہ اعزاز اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے بی الخیر اللہ کے ہاتھ میں اللہ بھی عدق خیر تیرے ہاتھ میں بلائی ہے اچھا بات یہ ہے کہ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تیرے ہاتھ میں بلائی بھی ہے اور تیرے ہاتھ میں شر بھی ہے کہ تو بلائی جسے چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے برائی لیکن ایسا نہیں یہاں صرف بیادی کل خیر فرمایا کیوں کیونکہ ہر طرح کی بلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ کسی سے بادشاہی لیتے ہیں اس کے حق میں اگرچہ وہ برائی ہوتی ہے لیکن دوسرے کے حق میں بلائی ہوتی ہے اگر ایک چیز اللہ کسی سے چھین لیتے ہیں تو وہی چیز کسی دوسرے کو عطا کرتے ہیں اس لیے بلائی ہی بلائی ہے اللہ کے ہاتھ میں بلائی ہی بلائی ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے دیکھیں کیسا قادر ہے تولی جل فن نہاری جہار فل رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے یعنی ان میں سے ایک کا کچھ حصہ لے کر دوسرے میں اضافہ فرما دیتا ہے جس سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں پھر ایک میں سے کچھ حصہ لے کر دوسرے میں داخل کر دیتا ہے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دن رات پھر برابر ہو جاتے ہیں اور سال کے مختلف موسموں یعنی بہار خزاں گرمی اور سردی میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری رہتا ہے وہ تخرج من المیت وہ کیسا قادر ہے جو زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے کیسے نکالتا ہے دیکھیں انڈا ہے مردہ اس سے چوزا نکلتا ہے زندہ اور اسی طرح زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں کئی مردہ پیدا ہوتے ہیں اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اس کائنات میں بہت سارے دلائل بہت ساری نشانیاں ملیں گی و طرز کو منتشا بغیر حساب دیکھیں جسے چاہتا ہے رزق دے جا رہا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کو مال کثرت کے ساتھ دے دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے غربت ڈال دیتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تحید المومنون الکافرین دون المؤمنین کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں مومن کے لیے لائق نہیں کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائے تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک دلی تعلق اور ایک ویسے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا اخلاق اپنانا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ایک ہوتا ہے دلی تعلق قلبی میلان کافروں کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے ان کو دلی دوست نہ بنائیں ویسے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب جائز ہے اس بارے میں تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں حدیث میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے اور صلف صالحین نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا ایسا رویہ اپنایا کہ وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے تو مسلمان جو ہے یہ کافر کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھے دلی میلان نہ رکھے دلی دوست نہ بنائے ویسے معاملات جائز ہیں جو دلی تعلق رکھے گا اللہ فرماتے ہیں وہ دینی اسلام پر نہیں ہے ہاں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں کافروں سے خطرہ ہے ان کے شر سے خطرہ ہے ان کے فساد سے خطرہ ہے پھر بچاؤ کے لیے انسان ظاہری طور پہ کچھ ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے اچھا اللہ رب العزت نے کیوں منع کیا مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے کیونکہ مسلمان کی جو زندگی ہے یہ ایک با مقصد ہے اس زندگی کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس لیعبدون مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت اب جو کافر ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کو مانتے نہیں جب ان کے ساتھ ہمارا دلی تعلق ہوگا تو لازم لازمی طور پہ ہمیں ان کی کئی باتیں ماننا پڑیں گی وہ اس طرح کے طریقے اپنائیں گی اس طرح کی سازشیں کریں گی اس طرح ہمیں اپنی باتوں میں لیں گے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے جو ہوگا وہ کمزور ہو جائے گا اسی لیے اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ کافروں کو دلی دوست مت بناؤ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر قیامت کے دن کے متعلق اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی رہ کے بندہ اچھا عمل کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسے بھی دیکھ لے گا اگر برا عمل کرتا ہے وہ بھی دیکھ لے گا برا عمل کرنے والے جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے قیامت والے دن تو خواہش کریں گے لو انا بے و بے نہمد امبائی کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت لمبی مدت ہوتی بہت دور کا فاصلہ ہوتا واللہ رعوف بالعباد اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے اللہ تو بہت شفقت کرنے والے ہیں اپنے بندوں پہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے آپ سے سے ڈراتا ہے ہے اللہ اللہ چاہتا کہ تم ڈرو آئیے ترجمہ سنتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل آپ کہہ دیجئے اللہ اے اللہ مالک الملک اے مالک بادشاہی کے تو تل ملک تو ہی ہے جو دیتا ہے بادشاہی منتشاؤ جس کو تو چاہتا ہے و تنزی اور تو چھین لیتا ہے الملکہ بادشاہی مم منتشا سے تو چاہتا ہے وہ تو عزو اور تو ہی عزت دیتا ہے منتشا جس کو تو چاہے و تو ذلو اور تو ہی ذلیل کرتا ہے منتشا جسے تو چاہے کل الخیر تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے ان نقا کل شئین قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو لجو تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں وہ تو خرج من المیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے و طرز کو اور تو رزق دیتا ہے منتشا جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ ومن یفعل جو کوئی کرے گا یہ یعنی یہ دوستی کر لے گا فلیس من اللہ تو نہیں ہے اللہ سے شے ان کوئی تعلق اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ مگر ان تتد یہ کہ تم بچنا چاہو من ان کے شر سے تو قاتن بچنا بھائی حضر اللہ اور وہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں نفس اپنی ذات سے وہ اللَّهِ اللہ ہی اور اللہ ہی کی طرف مسیر لوٹ کر جانا ہے کل کہہ دیجئے ان تخفو اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم وہ بات جو تمہارے سینوں میں ہے او تبدو ہو یا تم ظاہر کرو اسے یا عالم اللہ تو اللہ جانتا ہے اسے وہ یا عالم اور وہ جانتا ہے ما فی سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ما فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ اللہ کل الاكُ قدیر یوما جس دن تاجدو پائے گا کل نفس ہر نفس ما وہ جو عاملت اس نے عمل کیا من خیرن اچھائی سے محضرن حاضر کیا ہوا اپنے سامنے پائے گا محضرن حاضر کیا ہوا اس میں مفول کا سیگا ہے وما عملت اور جو بھی اس نے عمل کیا منسو ان برائی سے تودو تو وہ خواہش کرے گا آرزو کرے گا لو انا کاش کے بے شک ہو بے نہا اس کے درمیان و بے نہ اور اس کی برائی کے درمیان آمادم بعیدہ فاصلہ دور کا بھائی حضرکم اللہ نفسہ اور وہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ رعوف بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر و آخر ان الحمد رب العالمین